الباب الخامس ومئتان باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته وطر کی ترغیب اور اس بات کا بیان کہ وہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کے وقت کا بیان عن علی رضی اللہ عنہ قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز وطر فرد نماز کی طرح لازمی نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر فرمایا ہے یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالی وطر یعنی طاق ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے لہذا اے اہل قرآن تم وطر پڑھا کرو اسے ابو داود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے وعن عائشة عنها قالت من من كل الليل الليل قد أوتر رسول الله الله صلى عليه وسلم أول ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں نماز وطر پڑھی ہے رات کی ابتدا میں اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں اور آخر کو آپ کی نماز وطر سحر یعنی صبح تک پہنچ گئی بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ بخاری و مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کرنے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وعن وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت رواه مسلم وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز یعنی نماز تہجد پڑھتے تھے جب کہ وہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں جب آپ کے وطر باقی رہ جاتے تو آپ انہیں بھی جگہ دیتے اور وہ وطر پڑھ لیتی مسلم اور مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے جب آپ کے وطر باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ اٹھو اور وطر پڑھ لو وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وطر کے ادا کرنے میں جلدی کرو اسے امام ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل حضرت جابر عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر کو نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے اول حصے میں وطر پڑھے اور جس کو رات کے آخر میں اٹھنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخر میں وطر پڑھے اس لیے کہ رات کے آخری پہر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل بات ہے مسلم